جس سے ہوتا ہے تازہ رمانی تک کرتا ہے تارے شیطانی جس سے ہوتا ہے رمانی جس سے ہوتا ہے رمانی تک کرتا ہے تارے شیطانی دوستوں درد دل کی دولت کو دو سو دل کی دولت کو دل میں پاتے ہیں صرف ربانی دو سو دل کی دولت کو دو سو دل کی دولت کو دل میں پاتے ہیں صرف ربانی حامل درد نسبت کو حامل کرتے دے ہیں نسبت کو خلق کہتی ہے دل سے حامل کرتے ہیں نسبت کو یعنی ان کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق نصیب ہو جاتا ہے عام تعلق تو ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے ہے ہی لیکن ایک تعلق تو خاص ہوتا ہے تعلق مالدہ خاص ہوتا ہے جس کو یہ تعلق مالدہ خاص مل جاتا ہے خلق سے دل سے یزدانی یعنی اللہ والا مان لی حامل درد اہل نسبت کو حامل درد اہل نسبت کو پنس کہتی ہے دل سے یزدانی حامل درد اہل نسبت کو حامل درد اہل نسبت کو پنس کہتی ہے دل سے یزدانی جس سے ہوتا ہے سارے رحمانی جس سے ہوتا ہے سارے رحمانی ترک کرتا ہے کارے شیطانی شہد کامل سے جو ہے مستغنی شہد کامل سے جو ہے مستغنی پائے گا کیسے ملے رحمانی شہ کامل سے جو ہے مستغنی مست کامل سے جو ہے مستغنی پائے گا کیسے دل رحمانی رحمانی اللہ کا خبر رحمت شہ کامل سے جو ہے مستغنی مست کامل سے جو ہے مستغنی پائے گا کیسے دل رحمانی جس پہ ہوتا ہے سب رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی جس کرتا ہے دور منزل سے کس میں کس کو کرتا ہے دور منزل سے تیر تیرا گھر کا جس کس کرتا ہے دور منزل سے یعنی تیر سے تعلق کے باوجود شہر سے تعلق کے باوجود گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے اور اس سے لوگ جو ہے جڑے ہوئے ایک زمانے سے سے لیکن گناہ چھوڑنے کا صحیح معنوں میں صرف ارادہ نہیں کرتے اگر صرف دل سے ارادہ کر لیں تو فوراً ہی اللہ کا راستہ طے ہونا شروع ہو جائے اور اللہ والے بن جائیں لیکن کتنا بھی پیر جو ہے کتنا بھی بڑا ہو اگر صرف دل سے گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر اس کی پیر پیر سے تعلق کے کے ساتھ جو فرض ہوتا ہے اللہ کا پیر سے تعلق پر جو مرتب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ فرض مرتب نہیں ہوتا جو دل سے گناہ نہیں چھوڑنا چاہتا کرتا ہے دور مندر سے کھیر تیرا ہو کر چیلا دانا پہلے کرامت ہے فیض مرشد کی ہے کرامت ہے کوئی رومی ہے کوئی سکانی فیض مرشد کی ہے کرامت ہے پہلے پرشن کیے کرامت ہے کوئی رومی ہے کوئی سانی مست رکھتی ہے سارے عالم سے مست رکھتی ہے سارے عالم سے دل میں لذت درد ہندوانی مست رکھتی ہے سارے عالم سے مست رکھتی ہے سارے عالم سے دل میں لذت درد ہندوانی کیا حالت ہے اس کے جینے میں دعوت ہے اس کے جینے میں جس کو ملتا ہے جامع پانی کیا ملاوت ہے اس کے جینے میں کیا ملاوت ہے اس کے جینے میں جس کو ملتا ہے جامع پانی کیا بلاوت ہے اس کے جینے میں کیا ملاوت ہے اس کے جینے میں جس کو ملتا ہے جامع یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے اس کی دنیا بھی جنت بنا دی جاتی ہے جنت سے بڑھ کے مزہ اس کو دنیا میں حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کی معرفت حاصل ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرنا ہے اور جس کو خالد حاصل ہو جائے ذات عالم حاصل ہو جائے اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان سے بڑھ کے مزہ آتا ہے کیا حلاوت ہے او کے جینے میں کیا حلاوت ہے او کے جینے میں جس کو ملتا ہے جانے پانی میر میرے دل شکستہ میں میر میرے دل شکستہ میں جاؤں گی کی ہے کروانی میرے دل شکتا میں شکستہ میں جامو کی ہے روانی جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی رنگ دیکھو تو بس میں آ رنگ دیکھو تو میں کا کیسی مستی ہے کیسی جورانی رنگ دیکھو تو میں یار کا رنگ دیکھو تو میں یار کا کیسی مستی ہے کیسی جورانی رشک کرتے ہیں ساحل سب رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب دیکھ کر موجے دل کی تو یعنی رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب دیکھ کر موجے دل کی تو یعنی۔, یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سمندر کے سمندر اللہ اپنی محبت کے سمندر کے سمندر دلاتے ہیں اہل ساحل یعنی جو اہل اسباب راحت ہیں اہل راحت نہیں بلکہ اہل اسباب راحت کو ان کو دیکھ دیکھ کر رش کرتے ہیں کیونکہ اللہ اللہ والے اگر چٹائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی ان کے پاس اسباب راحت نہیں ہوتے لیکن دن میں وہ خالق راحت لیے ہوتے ہیں اس لیے ان کو دیکھ کر دنیا دار مال و اسباب والے اہل اسباب راحت کو دیکھ کے رش کرتے ہیں رشک کرتے ہیں ساحل سب رشک کرتے ہیں ساحل سب دیکھ کر مجھے دل کی رد پاتا ہے خان خواہوں سے رد پاتا خان سان سے اپنے ایمان کے انسانی رتل پاتا ہے خان پاؤں ایمان کے عبادت کا وہ درجہ حاصل ہو جانا عبادت میں وہ کیفیت پیدا ہو جانا کہ ہر عبادت میں انسان یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں رند پاتا ہے کان پاؤں سے رند پاتا ہے کان سے اپنے ہی ماپے کے انسانی جب میلا درد نے حسرت سے جب میلا درد گو نے حضرت سے کیا کہوں کرو سے ہی مانی جب جبت خون حسرت سے جب حسرت سے کیا کا ایمان اس میں سے بتا دیا کہ یہ درد دل اور یہ دولت اللہ والوں کے دل کی خون حسرت سے حاصل ہوتی اپنی ناجائز آرسو آرزوؤں کا اس قدر خون کرتے ہیں مولانا رومی فرماتے ہیں عارفاں زانند ہر دم آمین گزر کر دن دل ہوں اور ایک طرف اپنی ناجائز خواہشات کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں زخم حسرت کھاتے ہیں نے ایک جگہ اور فرمایا کہ منزلیں کوئی نہیں ملتی زخم حسرت ہزار کھائے منزلیں کوئی نہیں ملتی زخم حسرت ہزار کھائے اب نے بتا دیا کہ جو شخص اپنی ناجائز آلو کو پور نہیں کرتا اس کو بھی اللہ نہیں ملتا اور اس کو اس کو ایمان حالی ذوقی اور وجدانی نصیب نہیں ہوتا بلکہ اس کو بس عقلی اور استقلالی ایمان حاصل ہوتا ہے اور اس میں پکا بھی سکتا ہے لیکن جس کو درد دل کی دولت مل جاتی ہے اللہ سے خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے اور پونے تمنا سے اپنے دل کو رنگین کر لیتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کا فرماتے ہیں جس کو اللہ نے فرمایا میں اللہ یہ بے وفا لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا فرمائیں گے جو وہ اللہ جن سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا ان کو ایسا ایمان ایمان حاصل ہوتا ہے کہ انسانی والا ذوق ایمانی وجدانی اور ایمان ذوقی حالی اور وجدانی یعنی ایمان ان کا حال بن جاتا ہے اور ذوق و شوق سے یعنی ذوق مانے ذائقہ چکھ لیتے ہیں حلاوت ایمانی کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں اور وجدانی یعنی تو اس کو پا جاتے ہیں حلاوت وجدان مانے پا جانا حلاوت ایمانی کو پا جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پا لیا جب میلا تنگ خون حسرت سے جب میلا تنگ خون حسرت سے کیا کہوں اس کا گو میری مانی کیا کہوں اس کا گو میری مانی جس پہ ہوتا ہے رفانی جس پہ ہوتا ہے رفانی تنگ کرتا ہے تارے شیمانی صحبت اہل دل کی برکت سے صحبت اہل دل کی برکت سے دل میں اختر ہے کیسی کہانی صحبت اہل دل کی برکت سے صحبت اہل دل کی برکت سے دل میں اختر ہے کیسی کہانی جس جد ہوتا ہے بس رحمانی جس سے ہوتا ہے باز رحمانی ترک کرتا ہے کار پردیش میں تذکر وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ کل مولانا عبد الحمید صاحب نے حضرت مرشدی متض العالی العلی سے درخواست کی کی تھی کہ اگر حضرت والا کو تعاق نہ ہو تو صبح کی مجلس ان کے گھر پر ہو جائے بہت سی عورتیں بیت بھی ہونا چاہتی ہیں اور حضرت والا کے ارشادات بھی سننے کی مشتاق ہیں چنانچہ مولانا عبدالحمید صاحب کار لے کر حضرت والا کو لینے کے لیے حاضر ہوئے اور جب حضرت والا کے گھر تشریف لائے تو مولانا کے گھر کے دروازے کھلے ہوئے تھے حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو قرآن شریف میں ارشاد باری تعالی ہے وہ فتحت حق ہوا ہوا کہ جنت کے دروازے پہلے ہی سے اکرامن کھلے ہوں گے محسرین نے لکھا ہے وہ حق ابواب ہوا کا واؤ حالیہ ہے جو دروازوں کا حال بتا رہا ہے جنتی کے جنتی جب داخل ہوں گے تو جنت کے دروازے کھلے ہوں گے دنیا میں بھی مکرم مہمان کے اکرام میں میزبان پہلے ہی سے اس کے لیے گھر کے دروازے کھول کر انتظار کرتا ہے اور دو وقت کا دروازہ بند ہوگا جب دو وقت آئیں گے تب کھلے گا جس طرح جیل کا دروازہ پہلے سے نہیں کھولا جاتا جب مجرم آتا ہے اسی وقت کھولا جاتا ہے احکر سے غلطی ہو گئی تو حضرت والا نے فرمایا کہ یہ کیوں کیا احکر نے عرض کیا کہ غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں آئے کرم معاف فرما دیجیے حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جملہ ایسا ہے کہ سارا غصہ ٹھنڈا کر دیتا ہے آپ نے معافی مانگ لی تو میں نے معاف کر دیا یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے اللہ ہمارے سید ابت والا صاحب اللہ علیہ ارشاد فرمانے کے کہ سے غلطی ہو گئی اور والا نے دریافت فرمایا کہ یہ کیوں کیا احقت نے عرض کیا کہ غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں ادرائے کرم معاف فرما دیجیے اضے والا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جملہ ایسا ہے کہ سارا غصہ ٹھنڈا کر دیتا ہوں آپ نے معافی مانگ لی تو میں نے معاف کر دیا یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے پھر فرمایا کہ اگر کوئی ایک ہزار دفعہ غلطی کرتا رہے تو اس کو معاف کرتا رہوں گا بشرط یہ کہ وہ معافی مانگتا رہے لیکن اس کو نہ بتاؤ کہ میں معاف کرتا رہوں گا کیونکہ نادان آدمی کو اگر معلوم ہو جائے کہ میری سو غلطیاں معاف ہو جائیں گی تو وہ جری ہو جائے گا بہادر ہو جائے گا یعنی لاپرواہی وقت لگے گا کہ جب سب پاپ ہی ہے تو پھر غلطیوں کو غلطیاں جان بوجھ کر کرنے لگے گا لاپرواہی سے کرنے لگے گا یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا واقعی آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو سوچو کہ ہماری غلطی سے اذیت پہنچتی ہے اور شہد کو اذیت سے بچانا اور آرام پہنچانا اہل محبت کا شیوا ہے حضرت والا کے ایک عالم خلیفہ جو عمر رسیدہ ہیں انہوں نے عرض کیا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے مہینے اپنے والد صاحب سے ملنے وہ ہندوستان جائیں گے ارشاد فرمایا کہ ضرور اپنے والد صاحب کو جا کر دیکھائیے ان کا دل خوش ہو جائے گا انسان جب صاحب اولاد ہو جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوگی اگر تو صاحب اولاد ہوگا تجھے اولاد کا غم یاد ہوگا اگر تو صاحب اولاد ہوگا تجھے اولاد کا یاد ہوگا تب سمجھ آتی ہے کہ جیسی مجھے اپنے بچوں کی محبت ہے ویسا ہی میں بھی اپنے ماں باپ کا بچہ ہوں چاہے بڈھا ہو جائے لیکن ماں باپ اس کو بچہ ہی سمجھتے ہیں ماں باپ کو اپنا بچہ بڈھا نہیں معلوم ہوتا سمجھتے ہیں کہ کل جس کو گود میں کھلایا تھا وہی ہے اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی عجیب الہامی تشریح مکان کی دیوار پر اللہ کے نام کا بہت خوبصورت قصبہ لگا ہوا تھا اس کو دیکھ کر حضرت مرشدی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے یہ جو اللہ لکھا ہوا ہے اس کا رسم الخط بتاتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا مالک حکم الحاکمین اور سلطان السلاطین ہے اللہ تعالیٰ کا نام بھی کیسا پیارا نام ہے کہ دیکھنے میں ہی اتنا مزہ آتا ہے کہ بس دیکھا کرو جی نہیں کرتا ہے میرے شیخ حضرت مولانا شاہد الحب صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نام کو محبت سے دیکھا کرو اور دل میں جذب کر لو اور فرمایا کہ ایک کافر اپنے دکھ کو محبت سے دیکھا کرتا تھا جب وہ مر گیا تو اس کے دل کا پوسٹ مارٹم ہوا تو دل کے اندر اس بدھ کی تصویر تھی جب بدھ کو محبت سے دیکھنے سے اس کی تصویر کافر کے دل میں اتر سکتی ہے تو اللہ کو محبوب حقیقی ہے لہذا جب ہم اپنے اللہ کا نام محبت سے دیکھتے رہیں گے تو یہ نام مبارک دل پر کیوں نقش نہ ہو جائے گا لہذا اللہ کا نام سونے کے پانی یا چاندی کے پانی سے خوب عمدہ لکھا ہوا ہو اپنے کمروں میں لگا لو اور محبت سے دیکھا کرو کیا عجب ہے کہ اللہ کی رحمت سے ان کا نام دل میں اتر جائے اور قبر میں جب منکر نکیر آئے تو کہیں کہ بھائی اس کے دل میں تو پہلے ہی اللہ لکھا ہوا ہے اس سے کیا سوال جواب کرے اب اللہ کے نام کی تشریح کرتا ہوں جو اللہ نے میرے دل کو عطا فرمائی اور شاید یہ آپ مجھ سے ہی سنیں گے اللہ والا کے جیسے ہزاروں مضامین الہامی ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی صلاحیت کی وجہ سے شاید غلط استعمال فرما دیتے ہیں دیکھو اللہ کے نام کا پہلا حلف اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کا جھنڈا ہے جیسے بادشاہوں کے محل اور پریزیڈنٹ ہاؤس کا جھنڈا ہوتا ہے اللہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی عظمت کا جھنڈا بھی عظیم الشان ہے اس کے بعد بڑا تاج ہے دنیا کے بادشاہ تو کہیں سے تاج منگا کر کہتے ہیں مگر اللہ کا نام خود تاج ہے یعنی جب جس طرح لکھا جاتا ہے دو لام سے تو خود تاج کی شکل میں اس میں بھی ہے اللہ کا نام نہیں ہے محمد مقدار جو اللہ کے نام کا جو بڑا یہ ایک تاج کی شکل ہے پہلے علی سے جو جھنڈا ہے اس کو جیسے الحاکمین کا جھنڈا ہے اللہ کا نام خود تاج ہے جو دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات میں شاہ ہے اس کی شاہی دوسروں کی محتاج نہیں شاہ بادشد کے از خود شاہ شبد نئے سے لشکر نئے سے دولت شاہ شبد حقیقی شاہ وہ ہے جو اپنی ذات سے شاہ ہو جو فوج اور دولت کی وجہ سے شاہ ہو وہ شاہ کہلانے کا مستحق نہیں لہذا دنیاوی بادشاہ شاہ کہلانے کے نہیں حقیقی شاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے پھر اللہ کے نام کے بڑے تاج پر جو تجدید ہے وہ بھی تاج ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ ملک الملوک ہے تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے دنیا میں بادشاہوں کو اللہ ہی تو بادشاہ دیتا ہے بادشاہت دیتا ہے معلوم ہوا کہ حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے باقی سب بادشاہ اللہ کے فقیر ہیں ان کو بادشاہت کی جیپ دیتا ہے جب تک چاہتا ہے تخت پر بٹھاتا ہے اور جب چاہتا ہے تخت سے اتار کر تختہ وار پر چڑھا دیتا ہے بالکل ایام ہو جا لوہا بین انداز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ ایام لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں اس تشدید پر ایک الف بھی ہے اور الف کو چاہے جتنا کھینچو آسمان تک لے جاؤ بلکہ ساتوں آسمان اور عرش و کرسی سے ہی اوپر لے جاؤ تو بھی الف ہی رہے گا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی پڑھائی کی کوئی حد نہیں کوئی انتہا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بات غیر متنانی ہے لیکن اس پڑھائی کے باوجود اللہ نے اپنے بندوں کی آہ کو اپنے اندر لے رکھا ہے آہ کہو اور اللہ کہو تو آہ نے اور اللہ نے کوئی فاصلہ نہیں ہے اللہ کھینچ کر کہو تو اس میں ہماری آہ بھی شامل ہے یعنی اپنے بندوں کی آہ کو اپنے کلیجے سے لگا رکھا ہے اس کے برعکس جتنے جھوٹے خدا ہیں جیسے فرعون نمرود شداد وغیرہ کسی کے نام میں ہماری آہ شامل نہیں بس جو ہماری آہ کا خریدار نہیں وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے سبحان ہمارا اللہ کو ہماری آہ کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے اسی لیے مظلوم کی آہ سے ڈرنے کا حکم ہے کیونکہ آہ کو اللہ تک پہنچنے میں کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں میرا شعر ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے فارسی شعر عجیب ہے بندر رحمت چدربان نبول آہرا در وصل پیمانے نبول حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے بندر رحمت چدربان نبول آہرا در وصل پیمانے نبول اللہ کی رحمت کے دروازے پر جب کوئی دربان نہیں تو آہ کو اللہ تک پہنچنے میں کوئی محرومی نہیں ہو سکتی بردرے آشاہ جو دربار عام آمد نبود اس شاہ حقیقی کے دروازے پر جب کوئی دربار نہیں تو ہر شخص کی آہ کو دربار حق کی رسائی کے لیے نے عام ہے اور دنیا میں جتنے جھوٹے خدائی دعویٰ کرنے والے ہوئے کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا پھر اون نے انرب کو کب تو کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں مگر وہ بھی اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکا اللہ نے اپنے نام کی تکوینی حفاظت فرمائی کہ کسی باطل خدا کے ذہن میں ہی نہیں آنے دیا کہ وہ اپنا نام اللہ رکھے کیونکہ وہ لابلہ لہو ہے اس کی واحد ذات ہے جو ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ازلی بھی ہو اور ابلی بھی ہو جنت بھی ازلی نہیں ابدی تو ہے ازلی نہیں یعنی ہمیشہ سے نہیں تھی پیدا کی گئی اور ہمیشہ رہے گی اس لیے اللہ تعالیٰ دیتے دل ہے ولم یق الحو اس کا کوئی ہمسر نہیں اللہ اس وقت بھی موجود تھا جب کوئی نہیں تھا نہ عرش نہ کرسی نہ زمین نہ آسمان نہ اور کوئی مخلوق وہ غزل سے ہے اور ابد تک رہے گا اللہ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اور کیوں نہیں سمجھ سکتا اس لیے کہ ہماری عقل محدود ہے اور اللہ غیر محدود ہے تو غیر محدود عقل عقل محدود میں کیسے آ سکتا ہے کیونکہ محدود میں جو چیز آئے گی وہ محدود ہوگی لہذا جو سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے عقل جس کو گھیر لے لا انتہا کیوں کر ہوا جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہم جان گئے بس تیری پہچان اللہ ایک مرض عام ہے بدگمانی کا بہت خطرناک مرض ہے جو آپس میں انسان کو محبت سے رہنے نہیں دیتا آرام سے رہنے نہیں دیتا اور دل کو ہر وقت غمگین اور رنجیدہ رکھتا ہے اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ مومن کو ہر وقت جھگڑوں میں پھنسا کے غمگین رکھ کے اللہ سے دور اور مایوس کر دے کر دے اس لیے اس مرض سے بچنا بہت ضروری ہے بدگمانی یہی ہے کہ کسی بھائی کے بارے میں یہ گمان کر لے کہ اس نے ہمارا برا چاہا ہوگا کوئی بات کہہ دی تو اس سے یہ گمان کر لیا کہ اس نے ہم کو تانا دیا ہے یا اس کو ہم سے حسد ہے یا اس کو ہم سے دشمنی ہے یہ سب گمان شیطان دل میں ڈالتا ہے حتیٰ کہ حجی سے پاک کر ایک حجی سے پاک کا مفہوم ہے جب دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان بعض اوقات ایسے الفاظ کو شامل کر کے دوسرے کے کان میں ڈال دیتا ہے جو اس نے نہیں کی کرے اس طرح اس کہنے والے شخص کو بات کرنے والے شخص سے بدگمانی ہو جاتی ہے یا بات سننے والے شخص کو بدگمانی ہو جاتی ہے اس لیے اس سے بہت بچ کے رہنا چاہیے اور اس کا علاج بھی کرنا چاہیے اور اس کا علاج یہی ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی کرنا جو ہے وہ بہت ہی احمد کا مرض ہے یعنی کوئی آدمی بھی کام کر رہا ہے سمجھ رہے کہ یہ ہمارے ہم سے حضرت کر رہے ہیں یا ہمارے ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں یا ہمارا اچھا نہیں چاہتے برا چاہتے یہ سب بدگمانی ہے اور بدگمانی جو ہے کا مرض ہے کیونکہ بدگمانی کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے دلیل مانگے گی کہ تم نے جو بدگمانی کی تھی ایک سو نہیں بدگمانی جو کی تھی اس کی دلیل نہ ہو اور مفت نے اپنی گردن مقدمے میں پھنسانا ہے کرنا جبکہ نیک گمانی پر ثواب کی ثواب ثواب ملے گا نیک گمانی رکھنے پر ثواب ملے گا پھر حضرت شاہ پوری رحمتہ اللہ علیہ ہنس کے فرماتے تھے کہ مفت کا ثواب کمانے کے بجائے اپنی گردن مقدمے میں پھنسانا ایک ایسی جمعوری کا مرض ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے چاہے کام کام پر ہوں کاروبار میں ہوں دفتر میں ہوں کہیں پر بھی ہوں گھروں میں ہوں گھر میں ایک دوسرے سے شیطان پر ڈال کر ایک دوسرے سے جھگڑا کرا دیتا ہے اور نا اتفاقی اور پیدا پیدا ہو جاتی ہے اور محبت جو ہے نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے مدد سے بچائے اور اس کا علاج بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ